بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل وجعل رزقي تحت ظل ظل رمحي والصغار على من خالف أمري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بھائیوں باجوڑ ایجنسی کے مجاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے اکرام انعام اور احسان ہے کہ آپ حضرات کے ساتھ ہماری ملاقات ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم مختلف قوموں سے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود الحمد اسلام کے نام پر ایک جھنڈے تھلے جمع ہیں اور اسلام کے نام پر تحریک طالبان پاکستان کے مرکز پر جمع ہیں یہ اللہ جل جلال کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جہاد کی بنیاد منظم جہاد کی بنیاد جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں دو ہزار چار میں رکھی گئی اور ازبکستان سے تعلق رکھنے والے حضرت قاری طاہر جان رحمہ اللہ نے پاکستانی فوج کے خلاف اعلان جہاد فرمایا اور اس کے بعد سولہ مارچ دو ہزار چار میں پاکستانی فوج نے قاری صاحب طاہر جان رحمہ اللہ کا محاصرہ کیا بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے تقریباً آج آٹھ سال ہو چکے ہیں کہ وہ جہاد جو پاکستان میں انتہائی بے بسی کے عالم میں شروع ہوا تھا اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں شروع ہوا تھا کمزوری کے عالم میں شروع ہوا تھا آج الحمد اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ تمام قبائل سے ساتھی یہاں موجود ہیں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں اور کشمیر گلگت چترال بلتستان ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے مجاہدین یہاں پاکستانی جہاد میں شامل ہیں ہیں رہے وہ لوگ جو مہاجرین تو وہ امریکہ سے آنے والا مہاجر بھی افریقہ سے آنے والا مہاجر بھی عرب ملکوں سے آنے والا مہاجر بھی روس کے ممالک سے آنے والا مہاجر بھی چیچنیا ازبکستان تاجکستان ترکمانستان حتیٰ کہ افغانستان سے آ کر مہاجرین پاکستانی جہاد میں شریک ہیں یہ اللہ جل جلال کی نعمت ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد امرا له اسبابه جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے جہاد پاکستان تین مرحلوں میں منقسم ہے سب سے پہلا مرحلہ یہ ازبکستان کے چند مہاجرین اور ان کے تھوڑے بہت انصار نے مل کر جو جہاد کیا یہ مرحلہ ہے اور یہ مرحلہ تقریباً دو ہزار سات تک کا ہے دو ہزار سات میں جولائی کے مہینے میں میری اور آپ کی بہنوں نے ہمارے اور آپ کے علماء و طلباء نے لال مسجد میں جو قربانیاں دیں جن قربانیوں کے ذریعے انہوں نے ہم مردوں کو بھی شرمایا اور انہوں نے یہ یہ بتایا ہمیں کہ صرف داڑھی والے لوگ مرد نہیں ہوتے ہیں بغیر داڑھی کے بھی مردانگی کی جا سکتی ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے پگڑیوں والے اور بہت سارے داڑھیوں والوں نے مردانگی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ دیوسی اور بغیرتی کا مظاہرہ کیا لیکن بہرحال ہماری ان بہنوں نے اور ہمارے ان بھائیوں نے ہمیں پاکستانی جہاد کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ان کی قربانیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جن کی آنکھوں پر نقاب پڑا ہوا تھا اور جن کی آنکھوں پر پٹیاں پڑی ہوئی تھی وہ نہیں سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چند اس بکوتا جی کو اور پاکستانی فوج کا آپریشن ہے بس اور کچھ نہیں ہے لیکن ان حضرات کی قربانیوں کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں کام اس سے بھی بہت بڑا ہے یہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ تحریک طالبان پاکستان کے وجود کا ہے تحریک طالبان پاکستان منظم شکل میں وجود میں آئی اور جنوبی وزیرستان سے لے کر باجوڑ مہمن اور اگزئی درادم خیل شمالی و جنوبی وزیرستان خیبر ایجنسی ان تمام علاقوں سے مجاہدین نے آ آ کر اور مجاہدین کے نمائندوں نے آ آ کر بیت اللہ امیر صاحب شہید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ ہم پاکستان میں جہاد کریں گے اور پاکستان میں اسلامی نظام قائم کریں گے آج اس دہت کو تقریباً چار سال ہو چکے ہیں دو ہزار آٹھ میں تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد رکھی گئی نو دس گیارہ بارہ یہ چوتھا سال چل رہا ہے ان چار سالوں میں اللہ جل جلالہ نے پورے پاکستان میں مجاہدین کی ایک نئی نسل پیدا فرمائے اور آپ ان حضرات کو یہ کہہ سکتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاکستان میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے افغانستان میں جہاد کمزور ہوا ہے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جہاد کمزور نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تو پاکستان ہی کے مجاہدین ہیں یہ تو پاکستان ہی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہوں نے جب ظلم کو دیکھا تو یہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے خلاف کام شروع کیا یہ تو وہ لوگ تو نہیں تھے جو افغانستان میں جا کر لڑتے نہیں یہ بہت کم تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے افغانستان کو دیکھا ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو مجاہدین ہیں وہ پاکستان ہی کے ہیں اور پاکستان ہی میں لڑ رہے ہیں اس لیے اس سے جہاد افغانستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے بلکہ اس سے جہاد افغانستان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے الحمد پاکستان کے مجاہدین نے اپنے افغان بھائیوں کا اپنے افغان بھائیوں کی امداد کی اور ان کی طرف جانے والے کانوائیوں کو مارا ان کی طرف جانے والی امداد کو کاٹا اور ان کے دشمن پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج کو نقصان پہنچایا اور الحمد آج تک پہنچا رہے ہیں ہم الحمد اس بات پر خوش ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہے پاکستان میں جو مجاہدین اس وقت مصروف ہیں یہ ملا امیر المومنین کے لشکری ہیں یہ ملا امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظ اللہ ان کے سپاہی اور ان کی میں ان کے ہاتھ دست مبارک پر دیا اور الحمد افغانستان کے طالبان اور پاکستان کے طالبان میں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں وہ ہمارے لیے روتے ہیں ہم ان کے لیے روتے ہیں ان کا غم اور ہمارا غم ایک ہے ہم سب کا مقصد اسلامی نظام کا قیام پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام افغانستان میں اسلامی نظام کا قیام پوری دنیا میں اسلامی نظام کا قیام وہ ان کا بھی مقصد ہے اور ہمارا بھی مقصد ہے الحمد یہ جو جہاد شروع ہوا ہے اس میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں پاکستان میں جو جہاد اس وقت جاری ہے اس میں بہت زیادہ قربانیاں دی گئی سوات سے لے کر جنوبی اور شمالی وزیرستان تک دسیوں ہزار لوگ جو ہیں قتل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں اور جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سینکڑوں کے حساب سے مسجدیں شہید کی گئی ہیں سینکڑوں کے حساب سے مدرسوں کو شہید کیا گیا ہے اور علاقوں کو ویران کیا گیا ہے جنوبی وزیرستان مسود کا علاقہ مکمل فوجیوں نے گھروں تک کو آگ لگایا ہے باجوڑ کے علاقے میں بھی یہی بات وہاں سے لوگ ہجرت کر کر کے بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مامن ایجنسی میں بھی یہی حال ہے خیل میں بھی یہی حال ہے اور رگز ایجنسی میں بھی یہی حال ہے جس نے بھی اس تاغوت کے خلاف آواز اٹھائی ہے اس کو قربانی دینی پڑی میرے دوستو محبت قربانی مانی ہے اگر آپ اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی قربانی کے بغیر اسلامی نظام کبھی بھی نہیں آ سکتا قربانی کے بغیر ہم کبھی بھی جمہوری نظام کو ختم نہیں کر سکتے قربانی کے بغیر ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ باطل کا مقابلہ نہیں کر سکے تو ہم کیسے قربانی کے بغیر باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی امکان نہیں لیکن یہاں چند باتوں کا چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جہاد سے کیا کیا فائدے ہمیں ملے نقصانات تو وہ دشمن گنواتے ہیں کہ آپ کو یہ نقصان ہوا ہے یہ نقصان ہوا ہے وہ نقصان ہوا ہے لیکن چند فوائد میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے پاکستانی حکومت پاکستانی فوج پاکستانی خفیہ ادارے یہ ہمارے دشمن ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہمیں پتہ نہیں ہم تو انہی تنظیموں میں گھومتے پھرتے تھے کسی کا نام حرکت المجاہدین ہے کسی کا نام حرکت الجہاد ہے اور کسی کا نام جیش محمد ہے اور کسی کا نام جمیعت المجاہدین ہے یہ سب ایسا ہی کی تنظیمیں ہیں اور ہم پاکستان کے رہنے والے انہیں ایسائی کی تنظیموں میں مانسیرا میں کوٹلی میں کشمیر میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں تربیت لیتے تھے اور افغانستان کے جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے یاسر کے کہنے کے مطابق ترخم بارڈر سے اس طرف جہاد ہے اور ترخم بارڈر سے اس طرف فساد اگر آپ ترخم بارڈر سے اس طرف چلے گئے تو آپ کا کام جہاد کی سبیل اللہ ہے لیکن توخم بارڈر سے اس طرف پاکستان میں اگر آپ نے کوئی فائرنگ کی تو آپ مفصد ہیں آپ بدماش ہیں آپ باغی ہیں اور آپ دہشت گرد ہیں الا آخری اور بہت سارے القاب آپ کو دیے جاتے ہیں الحمد سب سے بڑا فائدہ ہمیں پاکستانی جہاد میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہے اور اپنے دشمن کو پہچان کر ہم نے امت کو خبردار کیا ہے کہ اس خبیص پاکستانی حکومت سے ہوشیار رہو قال هم العدو فاحذرهم یہی دشمن ہے ان سے آپ احتیاط کیجیے اللہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے میرے دوستو دشمن کو پہچان لینا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اگر ہم دشمن کو نہ پہچانتے تو ہماری آئندہ نسل بھی اسی طرح غلط جاتی ہے لیکن الحمدللہ للہ آج ہماری یہ جو نئی نسل ہے میں تیس سال کا ہوں اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو سترہ اٹھارہ سال کے یہ دوسری نسل ہے تیس سال کی نسل جو ہے اس میں سے اکثر شہید ہو رہی ہے دوسری نسل کو ہم یہ میراث منتقل کر رہے ہیں ہم اس بات اس میراث کو منتقل کرتے ہوئے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے خیانت نہیں کی ہماری عمر کے لوگ جو شہید ہو کر جا رہے ہیں بیت اللہ عامر صاحب کی عمر جو ہے تینتیس پینتیس سال تھی اس سے زیادہ نہیں قاری حسین کی عمر جو ہے ستائیس اٹھائیس سال تھی اس سے زیادہ نہیں قاری حسین میرا شاگرد جامعہ فاروقیہ میں میرے میرے, ساتھ پاس پڑھتا رہا ثانیہ ثالثہ رابعہ شرجامی کے سبق میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم مدرسے سے باہر چلے گئے مدرسے کو ہم نے خیر بات کا الوداع کہا اب الحمدللہ جو نئی نسل آ رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہ سمجھائیں کہ پاکستانی جہاد سے ہم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا ہے ہم اس پر پشیمان نہیں ہم اس پر نادم نہیں ہم تھکے نہیں ہم نقصان میں نہیں قال اللہ تعالی ولا صحیح سستی مت کرو ولا تحزنوا شہیدوں کی وجہ سے غمگین مت ہونا پریشانیوں کی وجہ سے غمگین مت ہونا مشقتوں کی وجہ سے غمگین مت ہونا جیلوں میں جانے کی وجہ سے غمگین مت ہونا اقتصادی کمزوریاں اگر آتی ہے تو غمگین مت ہونا ماں باپ سے جدا ہونا پڑتا ہے تو غمگین مت ہونا بھائیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے بہنوں کو قربان کرنا پڑتا ہے مال و دولت کو قربان کرنا پڑتا ہے جو بھی قربانی تمہیں دینی پڑے دے دیا کرو لیکن غمگین مت ہونا ولا سستی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں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 غالب نہیں آ سکتا کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتا اپنے توپوں کے ذریعے سیاروں کے ذریعے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہزار قسم کے دنیاوی اسلحوں کے ذریعے وہ آئے آپ کو شکست نہیں دے سکتے آپ کو مغلوب نہیں کر سکتے وہیم لیکن اگر خدا نہ خاص اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے تو وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے بعد ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ علیہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں الحمد للہ میرے دوستو جس جہاد کو ہمارے اکادرین نے شروع کیا ہے جس جہاد کو ہمارے ساتھیوں نے شروع کیا ہے الحمد للہ اس جہاد میں ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں ہمارے فدائی ساتھیوں نے جس جہاد کو آگے بڑھایا ہے ہمارے شہیدوں نے جس جہاد میں اپنا خون دیا ہے ہمارے یتیموں نے جس جہاد میں اپنے ابو کو قربان کیا ہے اپنی ماؤں کو قربان کیا ہے اپنی بہنوں کو قربان کیا ہے اپنی بیٹیوں کو قربان کیا ہے ہم الحمدللہ ان کے شکر گزار ہیں اور اس جہاد میں آگے بڑھتے رہنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے فقد قوم اگر تم لوگوں کو زخم پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اگر تمہیں پریشانی ہوتی ہے اگر تمہارے تمہارے ماں باپ شہید ہوتے ہیں تمہارے بہن بھائی قربان ہوتے ہیں تمہاری مال و دولت ختم ہوتی ہے تمہارے گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں مکرم کفار کو بھی تو اسی طرح کی مصیبتیں پیش آتی ہیں آپ ایک پٹائی کرتے ہیں تو ان کا پورا مرکز تباہ کرتے ہیں اور پچاس پچاس کفار کو جہنم رسید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تاریخ کو اور ان ایام کو ہم لوگوں میں دہراتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے مومن کون ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے لیکن اللہ تعالیٰ حجت کو مکمل کرنے کے لیے بندے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرے گا شہدا اور اللہ تعالیٰ تم میں سے شہیدوں کو منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ شہیدوں کو تم میں سے منتخب کرے گا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو شہادت نصیب نہیں کرتا جنگ کے دوران ہر قتل ہو جانے والا آدمی شہید نہیں جنگ کے دوران ہر قتل ہو جانے والا آدمی شہید نہیں وہ اپنی نیت کے مطابق دنیا سے رخت ہوگا اگر اس کی نیت میں ریاکاری ہے اگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے اگر اس کی نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے وہ تو شہید نہیں وہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہیدوں کو منتخب کرے گا ام حسب تم کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم لوگوں کا یہ امتحان نہیں کیا ہے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے میرے دوستو جہاد میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں الحمد لیکن صبر کرنے والے کون ہیں اس کا پتہ نہیں دس دس سال بیس بیس سال تک جہاد کرنے کے بعد وہ لوگ جو ان فوجیوں کو مرتب کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان فوجیوں کو مناسب کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان فوجیوں کو اپنا دشمن کہا کرتے تھے آج ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں آج ان فوجیوں کو اپنا بھائی کہنے پر انہیں شرم نہیں ہے جن فوجیوں نے ان کے مدرسوں پر بمباری کی ان کے مساجد کو شہید کیا ان کی بیٹیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے گئے ان کی کی بچیوں بے عزتی کی ان کے بچوں کو بے عزت کیا آج وہ انہی فوجیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں میرے دوستوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے صبر نہیں کیا وہ ثابت قدم نہیں رہے اپنے موقع وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو چکے ہیں وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہوئے انہوں نے اپنے نظریات کو بدل دیا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں پاکستانی فوجیوں کے خلاف ہماری ہمارا جہاد اور ہماری کاروائیاں فقط اپنے دفاع کے لیے ہے وہ غلطی پر ہماری کاروائیاں اور ہمارا جہاد فقط دفاع کے لیے نہیں ہم پاکستان میں اسلامی نظام جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اب ان فوجیوں کے ساتھ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے بس ابھی ہمیں پاکستانی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے ان سے ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ شریعت یا شہادت کا نعرہ جو ہم نے لگایا تھا ہماری لال مسجد کی بہنوں نے جو شریعت یا شہادت کا نعرہ ہمیں یاد دلایا تھا کہ یا شریعت ہوگی یا ہم شہید ہو جائیں گے کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں کیا پاکستان میں اسلامی نظام آ چکا ہے کیا پاکستان کی عدالتوں میں اسلامی قاضی بیٹھے ہوئے ہیں کیا پاکستان کے محکموں میں پاکستان کے اداروں میں اسلامی شریعت نہ جب یہ سب کچھ نہیں ہے پھر آخر ہم کیسے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے کیسے ہم اپنے موقف کو چھوڑ دیں گے اور کس طرح ہم اپنے عقیدے سے منحرف ہو جائیں گے اور وہ علماء جو کہ اس وقت مجاہدین پر ظلم کر رہے ہیں مجاہدین کو وہ بیوقوف سمجھتے ہیں مجاہدین کو وہ احمق سمجھتے ہیں ان علماء سے الحمدللہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم علماء کی تین قسمیں جانتے ہیں قال اللہ تعالی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے بعض بندوں کو اپنی کتاب کا علم دیا فمنهم ظالم لنفسه ان میں سے ایک قسم وہ ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ومنهم مقتصد ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ درمیانہ رہا ومنهم سابق بالخيرات باذن الله اور ان میں سے تیسری قسم وہ ہے جو کہ اللہ کے فضل سے وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں علماء تین قسموں پر ایک وہ علماء ہے جو کہ حق بولتے ہیں ایک وہ علماء ہے جو حق نہیں بولتے خاموش رہتے ہیں وہ نہ آپ کی حمایت کرتے ہیں نہ دشمن کی حمایت کرتے ہیں اور تیسرے وہ علماء ہے جو جو مخالفت کرتے ہیں جو علماء حق بولتے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں جو علماء حق بولتے ہیں وہ ہمارے استاد جو علماء حق بولتے ہیں ہم ان کے ہم ان کے پاؤں کے خاص ہم ان کی قدر کرتے ہیں ہم ان کے احترام کرتے ہیں ہمارے استاد مفتی نظام الدین شانز شہید رحمہ اللہ نے حق اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی نعمت نصیب کی اور وہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے ہم ان کے شاگرد ہیں ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں امت کا ہر حق پرست انسان ان کا شاگرد ہے استاد بننے کے لیے کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے ان کے فتوے کو سن کر جو جہاد میں اترا ہے ان کے فتو کو دیکھ کر جو جہاد میں اترا ہے ان کا شاگرد ہے ہم سب استاد نظام الدین شامزے کے لیے غازی عبدالرشید شہید رحمہ اللہ کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ ہمارے استاد ہیں اس لیے کہ ان انہوں نے اور ان کے سات ہزار شاگردوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ پاکستان میں جاتا ہے اور لال مسجد کے فتوے پر جن پانچ سو علماء نے دستخط کیے ہیں اگر وہ آج بھی ثابت قدم ہیں اور آج بھی وہ اپنے فتوے پر برقرار ہیں وہ ہمارا ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کی عزت و ناموز کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی علماء ہیں اخبو علماء ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر علماء نہیں ہوں گے تو ہم جہاد نہیں کر سکتے اگر علماء نہیں ہوں گے تو مجاہد میں ڈاکو میں کیا فرق رہے گا اگر علماء نہیں ہوں گے تو مجاہد اور چور میں کیا فرق رہے گا ہم اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں ہم اپنے اکابرین کو مانتے ہیں لیکن ہم ان لوگوں کو اپنا اکابر نہیں سمجھتے کہ لال مسجد میں خاک و خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہو اور آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہو وہ ہمارے اکابر نہیں وہ ہمارے اساتذہ نہیں ہمارے اساتذہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کی خاطر غیرت کرتے اسلام کی خاطر وہ اپنے جان اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اسلام کی خاطر ان کا قلم چلتا ہے اگر وہ اسلام کی خاطر قربانی نہیں کرتے تو ہمارا اساتذہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم نے بیس سال ان سے سبق پڑا ہوگا لیکن اگر وہ اسلام کے نام پر غیرت نہیں کرتے تو ہمارا استاد نہیں ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جو حق و علماء ہیں وہ ہمارے اساتذہ ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے یہ طالبان علماء کی بات نہیں مانتے وہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے اور جھوٹا ہے الحمدللہ جتنے بھی ایجنسی سے مجاہدین آئے ہیں ان سب کے بڑے علماء شورا میں جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اکثر ان میں علماء ہوتے ہیں مسئول اور ذمہ دار جو ہوتے ہیں اکثر ان میں علماء ہوتے ہیں یا علماء کی بات مان کر چلنے والے ہوتے ہیں تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ طالبان علماء کی عزت نہیں کرتے وہ کزاد جھوٹ بولتا ہے دوسرے نمبر پر وہ علماء ہیں جو کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کریں تابعین یہ فرماتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے تابعین کا قول ہے عن الحق شیطان اخرس حق بات پہ خاموش رہنے والا گونگا شیطان اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا ہے جو عالم بھی حق بات کو نہ کہے اس کی مثال گونگے شیطان کی شیطان ہے لیکن گونگا ہے خاموش ہے استعیذ باللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابِ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب کا علم دیا دیا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تورات و انجیل و زبور کا علم دیا اس وقت ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ کیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لام تاکید ہے نون سقیلہ تاکید کے لیے ضرور اور ضرور تم لوگوں کو یہ کتاب میں موجود علم بتاؤ گے ورنہ تک تم نہ ہو یہ تیسری مرتبہ تاکید ہے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں جو لوگ علم حاصل کرنے کے باوجود خاموش ہیں وہ اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں علم اگر دیا جائے تو تم اسے بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں جو لوگ علم کو جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب کہ وہ لوگ جو کہ ہماری نازل کی ہوئی آیتوں کو اور ہماری نازل کی ہوئی ہدایت کو لوگوں کو نہیں بتاتے اور چھپاتے ہیں اولئک يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اللہ تعالیٰ ان پر لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے ان پر لانت لیکن توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لیے ہم ان علماء سے درخواست کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں جولی پھیلا کر درخواست کرتے ہیں ان کے پاؤں میں پڑھ کر درخواست کرتے ہیں آؤ جہاد میں جہاد میں نہیں آتے ہو تو کم از کم جہاد میں آنے والوں کو تو شاباش کرو اگر انہیں شاباش نہیں کہتے ہو کم از کم ان کے ان کے لیے دعا تو کرو توبے کا دروازہ کھلا ہوا مگر وہ لوگ جو کہ توبہ کریں وہ اور اپنی اصلاح پارلیمنٹوں سے نکل جائے کفار کی خدمت سے نکل جائے تابوت کی نوکری سے نکل جائے وہ اور اپنی کی ہوئی خیانتوں کو بیان کریں کہ ہم نے فلاں جگہ میں خیانت کی تھی ہم نے کھلا جگہ میں خیانت کی تھی ہم نے فلاں جگہ میں غلط فتوا دیا تھا ہم نے کھلا جگہ میں غلط فتوا دیا تھا ان باتوں کو بیان کرنا بھی ان پر ضروری ہے اس لیے کہ لوگ ان کے پتو کی وجہ سے جہاز میں نہیں آ رہے ہیں ان کے غلط پتو کی وجہ سے لوگ مہاجرین کی خدمت نہیں کرتے اور انصار کو برا بھلا کہتے کہتے کہ یہ فلان ڈاکٹر برہان نے یہ عربوں کو گھر دیا اس وجہ سے فوج آئی ہے اور پورے باجوڑ کا ستیانات اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اگر ڈاکٹر برہان ان کو گھر نہ دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا بھئی یہ تو انصار ہے اس نے تو اللہ کے اللہ کے حکم کو زندہ کیا ہے اور وہ تو مہاجرین تھے جو ان کے گھروں میں رہتے تھے وہ تو اللہ کے مہمان تھے اللہ کے مہمانوں کو انہوں نے جگہ دی ہے اور اس کے ان کے گھروں کو اگر تباہ و برباد کیا گیا ہے تمہیں تو ان کو ان کو شاباش کہنا چاہیے کہ یار تمہاری وجہ سے الحمد للہ باجوڑ میں جہاد زندہ ہوا تمہاری وجہ سے شہیدوں کی کاروان میں شہیدوں کے کاروانوں میں اضافہ ہوا تمہاری وجہ سے ہمارے باجوڑ قوم کا خون بہا ہے اور باجوڑ قوم نے اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کیا ہے تمہیں تو اس آدمی کو آ کر شاباش کہنا چاہیے لیکن تم تو اس کو ملامت کرتے ہو اس کو غلط کہتے وہ بھائی آ کر ان کو بیان کرنا پڑے گا کہ میں نے فلاں جگہ میں خیانت کی میں نے فلاں جگہ میں لوگوں کو غلط سمجھایا فولا کا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تین شرطوں کو پورا کرنے کے بعد توبہ کی جو شرائط ہیں چار شرائط وہ ہیں الگ اس کے بعد اسلحو ہے اپنی اصلاح کرنی ہے وہ اور بیان کرنا ہے ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے قولا کا علیہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا وہ انتواب الرحیم اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان میرے دوستو ہم جس مقصد کے لیے نکلیں گے الحمد للہ یہ غلط نہیں ہے دس سال گزر جانے کے بعد ہم اپنے جہاد میں نظر ثانی نہیں کر سکتے یہ امت کا جہاد ہے امت صرف پاکستانی مجاہدین کا جہاد نہیں صرف باجوڑ کے محمد کے اور افزئی اور قبائل کے مجاہدین کا جہاد نہیں آٹھ سو کے قریب عرب مجاہدین کو پکڑ کر اس پاکستانی خنزیر حکمرانوں نے پاکستان کے سبھی تو خنزیر حکمرانوں نے امریکہ کے حوالے کیا ازبکستان اور تاجکستان اور ترکمانستان سے اور امریکہ اور افریقہ سے آئے ہوئے مجاہدین پاکستانی جہاد میں شہید ہوئے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں یہ ایک عالمی جہاد یہ امت کا جہاد واللہ العظیم جو شخص اس جہاد میں خیانت کرے گا وہ پوری امت کا خائن ہوگا پوری امت کا غدار ہوگا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غادر اللواء القیامہ ہر غدار کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر غدار کا جھنڈا ہوگا جو اس کے پچھلے حصے میں اس کی پر لگا ہوا ہوگا خائن لوگ غدار لوگ ہیں جو پاکستانی جہاد کے خلاف بھونکتے ہیں اور پاکستانی جہاد کے خلاف بولتے ہیں نماز کے خلاف بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے روزے کے خلاف بولنے کا کسی کو حق نہیں ہے چاہے آپ افغانستان میں روزہ رکھیں یا پاکستان میں رکھیں چاہے آپ پاکستان میں نماز پڑھیں یا افغانستان میں نماز پڑھیں تو پاکستان میں جہاد جہاد کرنے والوں کے خلاف بولنے کا کسی کو کیوں حق ہے یہ بھی عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا ہم نے اتنی ساری قربانیاں جو کی ہیں انصار نے قربانیاں کی ہیں مہاجرین نے قربانیاں کی ہیں پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں نے قربانیاں کی ہیں ان تمام قربانیوں کے بعد اگر کوئی خائن اور غدار اٹھ کر یہ کہے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی تھی ہم اس پر پشیمان ہیں ہم اس پر شرمندہ ہیں تو اس پر اللہ کی لانت ہو ہم اس طرح کے لوگوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ ہم نے جو جہاد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جس جہاد کو شروع کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق دی ہے ہمیں اس پر آخر وقت تک ڈٹ کر رہنا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ثابت قدمی دکھانی ہے اس وقت جا کر ہم اللہ کی اس آیت کے مطابق سچے مجاہد بنیں گے ام حسب تم انسد گل الجن کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارا ابھی تک امتحان نہیں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش نہیں کی ہے کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے وہ صابرین اور ثابت قدم رہنے والا کون ہے بیس سال جہاد کر لینا کافی نہیں ہے میرے دوستو ثابت قدم رہنا ضروری ہے ثابت قدم رہنا ضروری ہے فوق الف کرامت استقامت ہزار کرامتوں سے زیادہ بڑی چیز ہے آسمانوں پر اڑنا کرامت نہیں ہے پانی پر چلنا کرامت نہیں ہے اللہ کی شریعت پر ثابت قدم رہنا یہ کرامت ہمارے خون سے خوشبو آئے یا نہ آئے ہمارے شہدا کے خون سے خوشبو آئے یا نہ آئے ہم اگر شریعت پر ثابت قدم ہیں اور اپنے موقف پر ثابت قدم ہیں اپنے عقیدے پر کاربن ہیں اور اپنے عقیدے کی خاطر لڑ رہے ہیں تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے میرے دوستو اگر آج دو ہزار بارہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی ہم سے خطا ہوئی نعوذ باللہ ہم اگر آج یہ کہے کہ ہم پشیمان ہیں ہم شرمندہ ہیں تو پھر ان پٹائیوں کا کیا جواب دو گے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اپنے بیانات سے ہم نے انہیں تیار کیا ہم نے انہیں جوانی کی قیمتی جوانیوں کو بم باندھ کر بارود باندھ کر ہم نے ان کو بھیجا اور جنہوں نے اپنی جانوں کو اڑا دیا وہ ہماری باتوں کو سن کر گئے ہیں وہ ہمارے بموں کو جا کر انہوں نے پھاڑا ہے انہوں نے ہماری باتوں کو سن کر اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے اگر ہم آج اپنے نظریات سے پیچھے ہٹ جائیں اپنے موقف سے منحرف ہو جائیں تو قیامت دن ان فضائیوں کو کیا جواب دو ان بہنوں کو کیا جواب دو گے جنہوں نے لال مسجد میں اپنے آپ کو قربان کروایا ان ماؤں کو کیا جواب دو گے جن کی دو دو سال کے ایک ایک سال کے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے لیے روتے رہے لال مسجد کے اندر وہ بند رہے لیکن انہوں نے خیانت نہیں کی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے وہ سرینڈر پوائنٹ پر آ کر تسلیم نہیں ہوئے باجوڑ میں محمد میں اور اکثری میں وزیرستان شمالی اور جنوبی میں خیبر ایجنسی اور خیل میں جو اتنے سارے لوگ قربان ہو گئے ان کی روحوں کو قیامت کے دن تم کیا جواب دو کراچی لاہور کوئٹہ پشاور کشمیر میں جو ہمارے ساتھیوں نے فدائی حملے کیے ہمارے ساتھی جو وہاں سے آ کر یہاں شہید ہو رہے ہیں جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے مائیں ان کو روتی ہیں آپ یقین کریں واللہ العظیم ہم اپنے بعض دفعہ ایسی ماؤں کے پاس جاتے ہیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ میرا میرا بیٹا کہاں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء آپ کی ملاقات ہو جائے گی ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے ہمیں ان قربانیوں میں خیانت کرنے والے بن جائیں گے اگر ہم اپنے موقف سے ہٹ گئے ہمیں اپنے موقف سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہم نے جس چیز کا نعرہ لگایا ہے اور جس چیز کی ہم نے آواز لگائی ہے شریعت یا شہادت کی خاطر ہم نے مرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے انشاءاللہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا یہ مردوں کا کام نہیں ہے یہ مومنین کا کام نہیں ہے یہ اہل ایمان اور اہل عقیدہ کا کام نہیں ہے یہ دیوس اور بغیروں اور سلیلوں کا کام ہے جو لوگ دیوس ہوتے ہیں بغیر اور دلیل ہوتے ہیں وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہوتے ہیں اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کا رسول کہتا ہے ہدایت الجنت دیوس جنت میں دیوس آدمی داخل نہیں ہوگا جنت غیر مند لوگوں کی جگہ ہے جنت میں صرف غیرت مند لوگ گے جنت میں صرف غیر مند لوگ داخل ہو سکتے ہیں بغیرت لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بغیرت لوگ دیوس لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے لا الجنت دیوس دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اپنے ماں باپ اپنے عزت و ناموز پر غیرت نہ کرنے والا انسان دیوس ہوتا ہے اور جو شخص اپنے بھائیوں کی جانوں پر اپنے بھائیوں کے خون پر غیرت نہ کرے اس سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے میرے دوستو ہم کسی قوم کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں کسی زبان کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم صرف اور صرف اہلا کلمت اللہ کہ اللہ کا نام بلند ہو اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور جب تک پاکستان میں اللہ کا نام بلند نہیں ہو جاتا جب تک پاکستان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عدالتوں میں بازاروں میں داروں میں اور مجلسوں میں نافذ نہیں ہو جاتی اس وقت تک انشاءاللہ ہمارا جہاد پاکستانی حکومت کے خلاف پاکستانی نظام کے خلاف پاکستانی خفیہ اداروں کے شیطانوں کے خلاف انشاءاللہ جاری رہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان دی ہے واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہزار جان دے اور وہ ہزار جان فدائی حملے کرے تب بھی ہمارے دلوں کو راحت نہیں مل سکتی ہمارے دل آرام نہیں پا سکتا اس لیے کہ ہمارے بھائیوں کو جس انداز سے انہوں نے شہید کیا ہے ہماری بہنوں کو جس انداز سے انہوں نے بے عزت کیا ہے جس انداز سے ان کی بے ادبیاں کی گئی ہیں اس کو ہم نہیں بلا سکتے جو شخص لال مسجد میں ہونے والے ظلم کو بلا سکتا ہے جو شخص باجوڑ میں محمد میں اور اکسئی میں شمالی و جنوبی وزیرستان اور سوات میں اور پورے پاکستان میں افغانستان کے مسلمانوں پر پاکستان کے ہاتھوں ہونے والے ظلم کو بلا سکتا ہے اس سے بڑا دریوس اور بغیرت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو اور ہم الحمدللہ دیوس نہیں ہیں ہم بغیرت نہیں ہیں ہم نے اللہ کا نام لیا ہے ان الدین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کے بعد وہ ڈٹ گئے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے اور وہ غمگین نہیں ہوں گے اولئک اصحاب الجنت خالدین وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جزاء بما كانوا يعملون اور یہ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے میرے دوستو آپ حضرات نے بھی کی ہے آپ حضرات انصار بھی رہے ہیں اللہ نے آپ کو دو فضیلت عطا کی کتنے سارے صحابہ تھے دو جو یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ یار میں مہاجر بھی بنوں اور انصار بھی بنوں لیکن صرف ایک صحابی ہیں حضیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ انصار بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مہاجر بھی بننے کی سعادت نصیب کی اور انصار بھی بننے کی سعادت نصیب کی ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنے بھی کام انشاءاللہ ہم اللہ کے رضا کے لیے کریں گے کلمت اللہ کے لیے کریں گے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخرو حالت میں اچھی حالت میں ملنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا وہ اخرا تو دنیا میں جو نعمتیں جنہیں تم پسند کرتے ہو نصر من اللہ مدد اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی مدد نہیں ایک کلومیٹر نزدیک میں یہاں شیطانوں کا کیمپ ہے ان یہودیوں اور نصرانیوں کے ایجنٹوں کا کیمپ ہے پاکستانی فوجی فوج کے شیطانوں کا حدیثوں کا کیمپ ہے اور ہم یہاں پر اتنی بڑی تعداد پانچ چار ہزار مجاہدین اس وقت میران شاہ ان علاقوں میں موجود ہیں اور ان میں سے اکثریت پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے الحمدللہ ہم کن کی زمین میں بیٹھ کر ان کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ اللہ کی مدد نہیں نہ سنگ مین مدد اللہ کی ہمیں ہندوستان سے امداد لینے کی ضرورت نہیں اسرائیل سے امداد لینے کی ہمیں ضرورت نہیں اس لیے کہ ہندوستان کا مالک بھی اللہ ہے اسرائیل کا مالک بھی اللہ ہے امریکہ کا مالک بھی اللہ ہے پوری دنیا کا مالک اللہ ہے اور وہی مالک ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں تمہاری مدد کروں تو کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکتا اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا اس لیے میرے دوستو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے غلط کاموں سے بچنا چاہیے بیت المال کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے علماء کا احترام کرنا چاہیے اپنے عقیدے پر مضبوط جمنا چاہیے انشاءاللہ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ اگر ہم خیانتوں سے بچیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور الحمد اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے دو ہزار پانچ میں بھی اللہ تعالیٰ کا لشکر آیا اور کشمیر اور بالا کوٹ میں تقریباً ایک لاکھ کے قریب یہ مردار فوجی مردار زلزلے اور دو ہزار دس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ سیلاب کی شکل میں آیا اللہ تعالیٰ نے نوشہرہ وغیرہ ان علاقوں میں فوجیوں کے مراکز کو تباہ و برباد کر دیا الحمد میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی امداد ہمارے ساتھ اتنی زیادہ ہے اگر کبھی تھوڑا سوچو تو خود اپنے آپ سے شرماؤ گے کہ اللہ کو تو اتنی امداد ہماری کر رہا ہے اور لیکن ہم کتنی سستی کر رہے ہیں مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے پاکستانی حکومت غلامی کے عذاب میں مبتلا ہے پاکستانی حکومت اور مجاہدین کے ضربوں پر ضربے اس کے سر پر لگ رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب کابل میں بھی اسلام آباد ہوگا اور اسلام آباد میں بھی اسلام آباد ہوگا ان شاء اللہ ہمیں ویزوں کی ضرورت نہیں ہوگی پاکستان افغانستان نہیں ہوگا صرف اسلامی عمارت ان شاء اللہ وہ وقت دور نہیں فتح ہم قریب فتح بہت نزدیک ہے میرے دوستوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں جس کو اللہ دکھائے یہ بھی اچھا ہے نہ دکھائے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس فتح کو دیکھنا لیکن انسان چاہتا ہے کہ دیکھے اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ دکھائے لیکن اللہ تعالی شہادت دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے میں آپ کو آخری بات یہ کروں گا اور اس کے بعد آپ بیان پسند کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں جب فتوحات نزدیک ہوتی ہیں تو دو باتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک شہادہ میں اضافہ ہوتا ہے دوسرے فتنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا کہا ایک شہدا میں اضافہ ہوتا ہے بولے آپ میں اضافہ ہوتا ہے دوسرے فتنوں میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دس سال بیس سال لوگ جہاد کرتے ہیں پھر جس دشمن کے خلاف لڑتے ہیں اسی کو اپنا بھائی کہتے ہیں حالانکہ بھائی تو ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں اس کو جب وہ شریعت پر قائم ہو جائے توبہ کر لے نماز قائم کر دے زکوٰۃ دے دے تو تمہارے دینی بھائی ہیں اس مقصد میں تو ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو اپنا بھائی بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ گلے بھی ملنا چاہتے ہیں جن شیطانوں نے جن بدماشوں نے ہماری بہنوں کی بےزتی کی ہے ہماری ماؤں کی بےزتی کی ہے میں اس کے ساتھ ہاتھ کیسے ملا سکتا ہوں اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے جنہوں نے ہماری بےزتی کی ہے ہماری بہنوں کی بےزتی کی ہے ان کے پردوں کی بےزتی کی ہے ان کی چادر کی بےزتی کی ہے ہم ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے ہم اس خیانت کا تصور نہیں کر سکتے سوائے گولی کے ان کا کوئی علاج ہمارے سامنے نہیں ہم تو قبائلی دشمنوں میں اس سے زیادہ معاملہ کرتے تو دین کی خاطر عزت کی خاطر ہم کیوں سستی کرتے ہیں اپنے عقیدے میں ہمیں مضبوط رہنا چاہیے یہ فتنوں کا زمانہ ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں جتنی بھی لمبی عمر دے لیکن شہادت ضرور ہے پچاس سال ہماری زندگی ہے ایک سو بیس سال ہماری زندگی ہے یہ تو آپ کی مرضی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہماری کتنی زندگی ہے لیکن شہادت سے محروم نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ شہادت مانگا کرو اس لیے کہ فتنوں سے بچنے کا علاج صرف یہی ہے کہ گولی یہاں پر لگے دشمن کی تلوار یہاں پر لگے اور ہمارا خون بہ جائے انشاءاللہ اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے ان ہماری غلطیاں بھی اس سے معاف ہو جائیں گی شہادت کے علاوہ اور کوئی صابن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے ہمارے گناہوں کو صاف کرے ہم بہت گناہ کار لوگ ہیں تھوڑے تھوڑے اعمال کو دیکھ کر ہم کہیں مغرور نہ ہو جائیں یار ہم نے بہت کام کیا نہیں ہم بہت گناہ گار ہیں ہماری بہنیں جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بیٹیاں جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے بھائی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی طرف سے ہم گناہ گار ہیں ان کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے ان کو چھڑانا یہ ہماری ذمہ داری ہے پورے پاکستان میں پورے افغانستان میں ہندوستان میں پوری دنیا میں جہاد پوری دنیا میں اسلامی شریعت نافذ کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم گناہ گار ہیں ہم یہ جو جہاد کر رہے ہیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے کر رہے ہیں ہم جو شہید ہونا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کر رہے ہیں ہم نے کوئی اللہ کے اوپر ناؤز باللہ احسان نہیں کیا ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جہاد میں قبول کیا ہے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ فتنوں کی بات میں نے آپ کے سامنے کی واللہ لازم اگر ہمارے دلوں میں تھوڑا سا بھی فرق آیا تو اللہ تعالیٰ میں نکال کر پھینک دے کے جا دیا اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ مچھلی کو جانتے ہیں مچھلی جب تک زندہ ہوتی ہے وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف اور موج کے خلاف چلتی ہے اور جس دن مچھلی مر جاتی ہے تو وہ پانی کے ساتھ جاتی ہے پھر پانی اسے لے جا کر دریا سے باہر پھینک دیتا ہے اتنا بڑا دریا ہے لیکن اس میں اتنا سینٹی میٹر مچھلی دو سینٹی میٹر مچھلی کو رہنے نہیں دیتا میرے دوستو یہ جہاز بھی اسی طرح کا ایک سمندر ہے دریا اس میں جو بھی پتنوں کے خلاف چلے گا جو بھی باطل کے خلاف چلے گا اور پروپیونڈوں کے خلاف چلے گا وہ زندہ مچھلی کی طرح جیے گا اور زندہ رہے گا آخر شہید ہوگا لیکن جو ان حالات کو دیکھ کر ویسے ادھر ادھر ہو جائے گا کہ یار شاید وہ بھی صحیح ہے شاید یہ بھی صحیح ہے ہاں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ٹھیک ہوتا ہے سب ٹھیک نہیں ہوتا جب اس سستی میں آ جائے گا تو خود بخود و فتنے میں مبتلا ہوگا کہ یار اس کی بھی تو داڑھی ہے نا یار وہ بھی تو اتنا جہاد اس نے بھی تو کیا ہے نا یار اس کو بھی تو لوگ سلام کرتے ہیں جب ان باتوں میں آدمی آ جاتا ہے تو فتنے میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جہاد کا میدان اسے مردہ مچھلی کی طرح باہر پھینک دیتا ہے اس لیے میرے دوستو یہ دو دو باتیں فتوحات کی علامت ہیں یہ علماء کی باتیں ہیں کوئی حدیث قرآن نہیں ہے تجربہ ہے ایک شہاد شہدا میں اضافہ ہوگا دوسرا فتنوں میں اضافہ ہوگا اچھے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو کر چلے جائیں گے اور برے اور خطرناک لوگ جو ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالی ان لوگوں کو کھڑا کرے گا جو کہ شریعت کو قائم کریں گے اور یہ یہ چیز آپ نے روس کے جہاد میں دیکھی ہوگی اب کہ روس کے وقت جہاد مجاہدین نے جہاد کیا جہاد کیا جہاد کیا شہید ہونے والے شہید ہو گئے اس کے بعد پانچ سال تک سیاح اور افغانی حکومتیار و دیگر غدار یہ سب لڑتے رہے آپس میں پانچ سال تک لڑتے رہے بیت اللہ شریف میں جا کر قسمیں اٹھاتے اور پھر آ کر لڑتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان شہداء اور فتنہ بازوں کے درمیان میں سے ملا امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظ اللہ کی قیادت میں وہ سادے طالب جان کو نکالا جن کی طرف نسبت کرنا آج ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اس لیے میرے دوستو انہی طالبان کے ساتھ رہنا ہمارے لیے سعادت ہے ہم اپنے افغان بھائیوں کی قدر کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان میں موجود تمام مجاہدین کی حفاظت فرمائے ان کو کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت سے محروم نہ فرمائے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت ہماری ملاقات ہو اس حالت میں ہماری ملاقات کرائے کہ ہم سے خوش ہوں اور راضی ہوں اللہ وسلم وسلم علیہ سے محمد والا علیہ وسلم السلام علیکم و رحمۃ اللہ